لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء فاسقون بنی اسرائیل کے کافروں پر داود اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا ان میں کے اکثر لوگوں کو تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے لیکن ان میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے بنی اسرائیل پر لانت کے اسباب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بنو اسرائیل کے کافر پرانے ملعون ہیں داود اور عیسیٰ علیہم السلام کی زبانی انہی کے زمانے میں یہ لوگ ملعون قرار پا چکے ہیں کیونکہ یہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے اور مخلوق باری تعالیٰ پر ظالم تھے تورات انجیل زبور اور قرآن سب کتابیں ان پر لعنت برساتی آئیں یہ اپنے زمانے میں بھی ایک دوسرے کو برے کاموں پر دیکھتے تھے لیکن گھنی سادے بیٹھے رہتے تھے حرام کاریاں اور گناہ کھلے عام ہوتے تھے اور کوئی کسی کو روکتا نہ تھا یہ تھا ان کا بدترین فعل اس بارے کی بہت سی احادیث ہیں کچھ سن بھی لیجئے جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث تو آیت لولا الربانیون کی تفسیر میں گزر چکی یعنی سورہ معدہ کی آیت نمبر ترسٹھ میں یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم کی تفسیر میں ابو بکر اور ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہما کی احادیث آئیں گی انشاء اللہ تعالی مستد احمد اور ترمیدی میں ہے یا تو تم اے لوگوں بھلائی کا حکم اور برائی سے منع کرتے رہو گے یا اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دیں گے پھر تم اللہ سے دعائیں بھی کرو گے لیکن وہ قبول نہیں فرمائیں گے سنن ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اچھائی کا حکم اور برائی سے ممانعت یعنی روکا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول ہونے سے روک دی جائیں صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص خلاف شرع کام دیکھے اس پر فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اور یہ بہت ہی ضعیف الایمان والا ہے سنن نبی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہونی شروع ہو جائیں جو وہاں ہو اور ان خلاف امور سے ناراض ہو ایک روایت میں یوں ہے جو ان کا انکار کرتا ہو وہ مثل اس کے ہے جو وہاں حاضر ہی نہ ہو اور جو ان خطاؤں سے راضی ہو گو وہاں موجود نہ ہو وہ ایسا ہے گویا ان میں حاضر ہے سر نبی داؤد کی ایک اور روایت میں رسول اللہ کا فرمان ہے لوگوں کے عذر جب تک منقطع نہ ہو جائیں وہ ہلاک نہ ہوں گے سنن ابو داؤ ترمیدی اور ابن ماجہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے افضل جہاد حق کلمہ ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا ہے سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جمرہ اولا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور رسول اللہ سے سوال کیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے رسول اللہ خاموش رہے پھر آپ جمرہ ثانیہ پر آئے تو اس نے پھر وہی سوال کیا مگر رسول اللہ اس بار بھی خاموش رہے جب جمرہ عقبہ پر کنکریاں مار چکے اور سواری پر سوار ہونے کے ارادے سے رکاب میں پاؤں رکھے تو دریات فرمایا وہ پوچھنے والا کہاں ہے اس نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں تو آپ نے فرمایا حق کلمہ غالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا سنن ابن ماجہ ہی کی ایک اور روایت میں ہے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے سوال کریں گے حتیٰ کہ یہ بھی فرمائیں گے جب تو نے برائی دیکھی تھی تو اس سے منع کیوں نہیں کیا تھا پھر جب وہ جواب نہ دے سکے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کو جواب سکھا دیں گے وہ یعنی بندہ کہے گا اے اللہ مجھے آپ سے رحمت کی امید تھی اور بندوں سے ڈر لگتا تھا سرن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہیں کر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کب چھوڑی جائے فرمایا اس وقت جب تم میں بھی وہی ظاہر ہو جائے جو تم سے اگلے لوگوں میں ظاہر ہوا تھا ہم نے پوچھا وہ کیا چیز ہے فرمایا کمین آدمیوں میں سلطنت کا چلا جانا بڑے آدمیوں میں بدکاری آ جانا رزیلوں میں علم کا آ جانا زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رزیلوں میں علم آ جانے سے مراد فاسقوں میں یعنی گناہوں میں حد سے آگے بڑھ جانے والوں میں علم آ جانا ہے اس حدیث کی شاہد ابو طالبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو یہ آیت لا یدرکم کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر منافقوں کو تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں گانٹتے ہیں ان کے اس فعل کی وجہ سے یعنی مسلمانوں سے دوستیاں چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے برا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے اسی کی پاداش میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا ہے اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے اور قیامت کے دن دائمی عذاب بھی ان کے لیے آگے آ رہے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اللہ کے رسول پر اور قرآن پر پورا ایمان رکھتے تو ہرگز کافروں سے دوستیاں نہ کرتے اور چھپ لکھ کر ان سے میل ملاپ جاری نہ رکھتے نہ سچے مسلمانوں سے دشمنیاں رکھتے دراصل بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے خارج ہو چکے ہیں اللہ کی وحی اور اللہ کے پاک کلام قرآن مجید نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مخالف بن بیٹھے ہیں